محترم بزرگوں نوجوان ہے جو بچوں اور آج ہم سلمان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اسماعیل کی اولاد سے کینانا کو منتخب فرمایا اس کا مطلب ہوتا ہے منتخب کیا تو کینانا کو اسماعیل کی اولاد سے منتخب کیا اور پھر قریش کو کینانا سے منتخب کیا اور قریش سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور مجھ کو بنی سے منتخب کیا یہ پڑھی گئی روایت کا ترجمہ تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ایک دادا جن کا نام تھا ان کے چھ بیٹے تھے ایک بیٹے کا نام نظر تھا نون زادری نظر ابن کا نام یہ بہت ہی بہادر بڑے ہی طاقتور اور شمشیر زن تھے اس وجہ سے ان کا لقب قریش ہوا جو کرش کی تصویر ہے جیسے جندو مارے لشکر جس کی تصویر آتی ہے جنید چھوٹا لشکر تو کرش کی تصویر قریش ہے اور کرش عربی میں کہتے ہیں سمک مختلف کھانے والی مچھلی جس کو ہم لوگ شارک کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دادا کنانا ان کے چھ بیٹوں میں جو نظر تھے ان کا لقب قریش تھا جس کا مطلب شارک مچھلی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ نظر ابن کنانا کے لطف سے مشہور جو لطف قریش تھا نیز اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصب کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا ہے سلیکٹ کیا ہے اور پاک متاثر رکھا ہے یہ تو آپ کے نصب کی بات ایک عجیب بات اور بتاؤں کہ خود اللہ ترا اپنے رسول کی زبان سے کہلوا دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری ماں کون تھی سلسلے میں کہ آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنے باپ کا نام بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں میرے باپ کا نام کیا تھا دلیل یہ حدیث اللہ رضی عنہ ان رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بتقواكم ولا يستهينكم الشيطان انا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزل انزلني الله عز وجل رواه احمد احمد احمد في مسنده حضرت امام بن حنبل اس حدیث حدیث پاک کو اپنی کی کتاب مسند کے اندر لائے ہیں اور یہ روایت شرط مسلم ہے ہے مسلم مسلم کی شرط شرط جو حدیث کے اوپر یہ حدیث ہے جس کو امام احمد اللہ اپنی مسرت کے اندر نقل تو اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کے طور پر یہ کہنے لگا یا محمد سے پتا چلا کہ آپ کا نام کیا ہے اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ آپ کا نام کیا ہے یا محمد اور پھر کہتا ہے اللہ علیہ وسلم کے والی بہت ہی اچھے تو اے محمد اے ہمارے سردار اے ہمارے سردار کے بیٹے اور اے ہم میں سب سے بہتر اور اے ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کچھ اس کی زبان سے سنا آپ نے فرمایا علیکم تقویٰ تھے اپنے تقوی کو غلط حکم کے اوپر ڈال دے اور آپ نے فرمایا انا محمد اللہ میں محمد ہوں اور عبداللہ کا بیٹا ہوں عبداللہ ورسولہ اللہ تو میں پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے اس مقام سے آگے بڑھاؤ جو مقام اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے کون سا مقام چلیے ایک حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام عطا فرمایا حدیث حدیث اس طرح بان ابن عباس کیسی تھی اور کس طریقے سے بنائی جائے اللہ تعالی نے جب آپ کو اتنی بلندی پر بلایا جانتے ہیں اس بلندی پر بلانے وقت آپ کے لیے جو لفظ استعمال کروایا گیا وہ نہ آپ کا نام ذکر کیا گیا نہ رسالت کیا گیا فرمایا گیا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اب دیکھیا سبحان الذي اسرا بعبده پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسرا کرایا اور معراج کرایا عجیب بات تو یہ ہے کہ ایسا عجیب و غریب سفر اور اتنا بلند سفر اتنی بلندی کا سفر کرایا جا میرا یہ آپ کی زبان سے تو کہتا دیا گیا کہ میرا باپ کون عبداللہ آپ کی زبان سے یہ بھی پہلو دیا گیا کہ میری ماں کا نام ہے سارے بچے جانتے ہیں جانتے ہیں مرد جانتے ہیں اور جانتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ تھا لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی ثابت کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمینہ تھا تو آج ثابت نہیں کر سکتا جلدی رکھا گر سے دلیل مانگی جائے کہ کہ کہ کون سی حدیث ہے ہے ہے جس میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں کا نام یہ یہ یہ کہہ سکتا چیز چیز تاریخ سنتے سنتے مشہور ہو گئی ہے کہ آپ کی ماں کا نام تھا لیکن اگر اسے دلیل مانگی جائے کہ دلیل کہ آپ کی ماں کا نام کیا تو دلیل پیش کی گئی یہ حدیث کہ آپ کے ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مقبرة فخلى عن ناقته ولم ولم يكن بتا ہلانا بند کر دیں سر ہلانا بند کر دیں سانس روک کر کے میری طرف توجہ ہے اس لیے کہ کہیں بھی کوئی ادھر ادھر سر ہلاتا ہے یا پیر ہلاتا ہے تو میری توجہ بالکل اس طرف مبزول ہو جاتی ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے میری طرف تو اس لیے کہ میرے ذہن کا پورا فوکس حدیث پاک اور اس کے مفہوم کے اوپر ہوتا ہے یہ کوئی تقریر نہیں ہے یہ تحقیق ہے جو پیش کی جا رہی ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

لم يكن يا لم يكن احد يا خود میرا کوئی آدمی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا سر پکڑے اور ولم تکن تک تو ایک صفت تو یہ تھی کہ کسی کافر کے بس میں اور کسی منافق کے بس میں نہیں آتی تھی اور اتفاق سے جب آپ نے اونٹنی کو چھوڑا تو اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا لم یکن احد یا خود راسیہ کا مسلمان نہیں تھا کہ اس اونٹنی کے سر کو پکڑے اس کو تھامے اچانک ایک آدمی دیکھا وہ آگے بڑھا اور اس نے اونٹنی کا سر پکڑ لیا اور اونٹنی کا سر سہلایا پتلا کا مطلب ہوتا پٹنا جیسے بال وغیرہ نکلے ہوئے آدمی سہلائے تو بال کی ادھر ادھر ہو جاتے جیسے پٹ جائے تو شاید اچھا یہ جبرائیل ہوں اور ہمارے بارے میں کوئی دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا متوجہ ہوئے غالباً حضرت یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصب کے بارے میں باپ کے بارے میں باپ کے خاندان کے بارے میں ماں کے بارے میں نانا کے بارے میں ماں کے خاندان کے بارے میں اور یہ کہنا کہ پورا نصب محفوظ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب کیا ہے یہ خود آپ کے انتہائی عظیم ہونے کے لیے اچھا اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوچھ لیتے ہیں آپ اپنا کیا کیا نام بتا دیں اپنا نام بتائیں حدیث اسی طرح وان زبیر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان آپ کا نام بھی معلوم ہو گیا اتنے نام ہے وہ معلوم ہو گیا آپ کے والد کا نام کیا تھا وہ معلوم ہو گیا ماں کا نام کیا تھا وہ معلوم ہو گیا نانا کا نام کیا تھا وہ معلوم ہو گیا کس قبیلے کی تھی آپ کے وہ معلوم ہو گیا آپ کے کے کے باپ کس قبیلے قبیلے تھے قریش وہ پوری پوری کی تفصیل یہ آپ کی عظمت پر ایک واضح دلیل معلوم ہوئی باقی چاہتا ہے آپ کی فضیلت پر ایک اور روایت پیش کروں روایت دیکھیں تقریباً ڈیڑھ سو تک ہوگا پہلے بات رہا ہوں وقال ابن اسحاق یہ بہت مشکل کام ہے قرآن حکیم کی آیتیں یاد کر لینا آسان ہے حدیث کا حفظ کرنا جینیس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھی ضروری ہے یہ سب کے بس کریں گے روم جی حدیث پڑھتا ہوں ڈیڑھ سو کے لیے سنا ہے نا نبی حدیث سننا تو نا وفا کہتے حدیث میں آتا ہے نہیں میری عادت نہیں حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے میری عادت نہیں کون سی حدیث ہے وہ پیش کرو کدھر ہے وہ پیش کرو پوری حدیث پیش کرو ٹکڑا بھی نہیں پوری حدیث پیش کرو ہمارے اسلام کا یہ طریقہ وقال ابن اسحاق حدثني صوت بن يزيد سنة فرعون وقال ابن اسحاق حدثني دعوت قدیم ابراہیم و بشرا عیسیٰ علیہ السلام ورعت امی حین حملت بی انہو خرج منها نور اباعت له قصور الشامی واسترضعت من بل فی بنی سعد بن بکری فبینا انا فی مهم لنا اتانی رجلان علیہما وما ہوا قسط من فأفجعانی فشقا فشقا بطنی ثم استخرجا قلبی فأخرجا ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا ألقيا رداه في ذلك المكان ثم قال أحدهما لصاحبه زله بعشرة فوزنني بعشرة فوزنته ثم قال زده بمئة من أمته فوزنني بمئة فوزنته ثم قال زده بألف من أمته فوزنني بألف فوزنته فقال دعه أنت فلو وزنه بأمته لا وزنه رواه رواه ابن کثیر فی البدایہ والنہایہ اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ھذا اسناد جید قدیم اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح السیرہ کے اندر لایا اس کا مطلب پڑھنے کے بعد اب چاہتا ہوں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں ابن صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے سور ابن یزید نے بیان کیا خالد بن مادان سے اور وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ سے کہ انہوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول آپ اپنا تعارف کرائیے کیا عجیب سوال ہے اے اللہ کے رسول آپ اپنا تعارف کروائیے آپ کون اخبرنا اپنے بارے میں ہمیں خبر دیجیے تعارف کروائیے لیجیے ٹھیک ہے میں تعارف کرواتا ہوں اپنا پہلے جان لو دعوت و ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں میں اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اندر آخر میں فرمایا حضرت ابراہیم کی دعا کو کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات کما یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اے اللہ اے ہمارے رب سلسلے میں انہی لوگوں میں ایک ایسا رسول تھے جو ان کے اوپر تیری آیت میں تلاوت کرے کتاب کا علم دے حکمت بتائیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ بقرہ میں دکھ سب لما جب میں عمل سے ٹھہرا ماں کے پیٹ میں کہتے ہیں اسے ایک نور نکلا بھی صحیح ہے اسے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے شام کے محل روشن ہو گئے یہ ایک عظمت ہے ایک فضیلت ہے اسی طریقے سے مجھے تو دودھ پلایا گیا دودھ پلائے پلائے جانے سات کے اندر لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرا کر بہی مدو کی جواب نہیں میں بکریاں چرا رہا تھا اچانک دو آدمی آئے اور دونوں بالکل وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے علیہ لباس دیا ان بیس ان ابیس لباس ان کے بدنوں کے اوپر تھے یہ دو آدمی آئے اور سفید کپڑوں میں جگہ پر یہ دل تھا اسی جگہ پلانٹ کر دیا گیا اچھی گئی سرجری لوگ کہتے ہیں کہ دل کا آپریشن بعض فرشتہ دوسرے سے بولتا ہے ایک کام اور کرو ان کو تولو ایک ترازو دو ایک پلے میں ان کو رکھو دوسرے پلے کے اندر ان کے دس مرضیوں کو رکھو اشار پڑھنے میں ان کو رکھو دوسرے پڑھنے میں ایک یہ پھر تولا گیا تو میرا پلا نیچے آ گیا تو وہ کہہ رہا چھوڑو کہاں ان کا ارے اب دو عیسائی کیا کرتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں تشکیل ڈالنے کے لیے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں ایک عیسائی نے ایک مسلمان سے سوال کیا کہ تمہارے نبی کہاں ہیں بولے زمین میں ہے گزرے عائشہ مدفون زمین بولے ہمارے نبی کہاں ہیں تمہارے اسلام میں تو خود ہے حدیث میں موجود ہے چوتھے آسمان پر تو تمہارے نبی زمین میں زمین پر اور ہمارے نبی چوتھے آسمان پر بڑا کون ہوا جو اوپر ہے وہ جو نیچے ہے وہ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ بڑا ہوتا ہے اس کا وزن اور جو وزن دار چیز ہوتی ہے وہ نیچے جاتی ہے چیز ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر جاتی ہے اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں تشکیل کرنے کے لیے کہ ایک آدمی ایک سفر پر ہے وہ ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں ایک پیڑ ہے اور پیڑ کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی اس سوئے ہوئے آدمی کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس پیڑ کے سامنے سے دو راستے جا رہے ہیں اب یہ آدمی اشارہ اس بات کے برابر تمہارے بچے تو مر چکے سوئے ہوئے آدمی کی طرح اور جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ تو جاگ رہا ہے تو راستہ کس سے پوچھا جائے گا وہ آدمی جو سویا ہوا ہے اس سے کہ جو جاگ رہا ہے اس سے تو مسلمان نے جواب دیا کوئی مولوی کا نہیں اس سونے والے آدمی سے وہ اپنا راستہ پوچھے گا کیوں کہ اس لیے کہ وہ جو آدمی بیٹھا ہوا وہ بھی راستہ پھولا یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نیچے پاک روشن دنیا کے تمام انسانوں اور ہمارے نبی میں فرق بتاؤں ایک حدیث پاک جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے سامنے لگا ہے رامی حضرت جابر بن عبداللہ نے گایا اس طرح ایک سبب اوپر ایک بات پڑھتا ہوں مان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت ملائکۃ الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اور بنائے فقال اللہ فقال ان لصاحب کہ حضرت جابر بن عبد اللہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے کچھ فرشتے آئے جب آپ سو رہے آپ دو گروپ ہو گئے فرشتوں ایک گروپ کہہ رہا ہے فقال باب نہیں تو وہ سوئے ہوئے تو دوسرا گروپ بول رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ سو رہے ہیں آنکھ سو رہی ہے مگر دل جا رہا ہے

اور بولے تو اس کا دل آپریٹڈ آن ہے اس کا دل آپریٹڈ آن ہے یعنی آپ کے دل کا آپریشن آپریٹ آگے کیا کرتا ہے ہی واز آپریٹڈ آن اس کا آپریشن کر لیا ہے پھر پوزیشن کیا کرے گا آپریٹ کے فون مطلب صرف آپریٹڈ نہیں ہوگا تو نبی کریم انشاءاللہ کل کل ہم عظمت صحابہ کے اوپر گفتگو کریں گے تو آج تو ہم رسول کی عظمت بتا رہے ہیں کل صحابہ کی عظمت بتائیں گے جی تو یہ صحابی کی بھی خصوصیت نہیں کہ اس کی آنکھیں سوئے مگر دل جاگے کسی امام کی خصوصیت نہیں کہ آنکھیں سو جائے اور دل بھی جا, دل جاگتا رہے یہ صرف ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے پہلی چیز یہ ذہن رکھنے کے قابل ہے کہ عام انسانوں میں اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آدمی سوتا ہے تو اس کا دل بھی سو جاتا ہے آدمی سو جاتی ہے اس وجہ سے اگر خواب دیکھے تو خواب غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے اور صحیح کب ہوگا جب اس خواب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ریزن کے اوپر پیش کر کے اوکے نہ کروا دیا جائے وہاں سے اوکے ہو گیا ٹھیک اور اگر ریجیکٹ ہو گیا تو ریجیکٹ نہیں مزاج پر پیش کرے کسی کا خواب ہو تو نہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے آنکھیں سوتی ہیں مگر دل چاہتا ہے کہتے ہیں کہ اچھا تمہارے انصاف کی مثال ہے جن نبی صاحب کو تمہارا مکان تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ہے یہ تو مثال بیان کرو تو دوسرا ان کو بولا ہے یہ سوئے ہوئے تو دوسرا بولا ہے تو وہی جھگڑ رہے ہو آنکھیں سو رہی ہیں دل جاگ رہا ہے تو کہہ رہے کہ بتائیے آپ مثال بیان کیجیے مطلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ایسے جیسے ایک آدمی نے ایک گھر بنایا بنا گھر ایک گھر بنایا وہ جانا فی ماں کو بتل کھانے کے لیے دعوت دی اس وجہ سے بعض محدثین نے استدلال یہ کیا کہ کوئی آدمی اگر گھر بنا رہا ہے گھر تیار ہو جائے تو کچھ لوگوں کو کھانے کی دعوت دے سکتا ہے کیوں تو ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا گھر بنانے کے بعد انواع اور اقسام کے کھانے پکائے اور ایک آدمی کو بھیجا بلانے والے کو بات سب کو بھیجا کہ جا کر کے فلاں لوگوں کو بلا کر کے لے آؤ جن کو میں جانتا ہوں اب فمن ابنیا یہ تو بلانے والا گیا ہے جو اس کی بات کو قبول کرے گا وہی گھر میں آئے گا اور وہی کھائے گا ومن لم لم يجب الداعية يدخل الدار ولم يكن من اور اور اور جو اس اس اس بلانے والے کی کی کی بات کو قبول نہیں نہیں نہیں کرے گا وہ گھر میں داخل ہو سکتا سکتا سے کھا بھی تو ایک گروپ بول رہا ہے ارے ارے بھائی توضیح کرو تاکہ سمجھ لے ہاں تعمیر تشریح کرو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے تو کہا کہ یہ سو رہے ہیں ارے کہا سو رہے ہیں بھائی کے سو رہے تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے پتکار

کہ چونکہ بھیجنے والا کون بلانے کے لیے اللہ اور بھیجا جانے والا کون رسول بارش کون اللہ مبوس کون داری کون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب اگر کوئی رسول کا انکار کرتے تو بھیجنے والا نہیں اس طرح ایک عجیب و غریب استدلال ہے کہ بھائی نبی کو بلانے کے لیے بھیج دیا گیا یہ تھا بڑا ہے اس میں دعوت ہے آپ لوگوں کی چلیے اب کون آئے گا جو دائی کی بات مانے گا اگر دائی کی بات نہیں ماننا جھٹلا دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھیجنے والے کو جھٹلا دے رہا ہے یہی بات کیا کہی گئی ہے فمن اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ محمد فرق بین الناس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بہت نبی کی کی عظمت اور دلیل خدا حدیث حدیث کے کے ساتھ وان رسول وسلم کہ معلوم تھے محمد یہ میں نہیں کہہ رہا ایک حدیث جسے میں پیش پیش کیا کرتا ہوں جی چاہتا اس حدیث حدیث حدیث کو آپ کے سامنے وان ہے کہ وہ جو گارنٹیڈ ہے نبی نے اپنے لیے نہیں فرمایا کی رہی کیا کہ انا سید وہ مدینہ گئے تو یہ اتنے بڑے ولی تھے کہ ان سے ہاتھ ملانے کے لیے نبی کا ہاتھ قبر سے باہر نکلا ہے غلط ہے اس لیے کہ بات کو اس حدیث کو پیش کیا وَعَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ وَقُلْ قَبْرِ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کا پائے تھامے ہوئے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ آپ تمام کے لائق ہے آپ اس مقام پر آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آ کر سجدے میں گریں گے اور پھر اللہ ایک تعداد متعین کریں گے ان کے لیے وہ ہمیں سفارش کی اور اللہ کیسی تعریف کریں گے وہ اس تعریف آپ تک کسی کو بتائی نہیں اور نہ تو کسی نے اس طریقے کی تعریف کی اللہ اللہ کی کتنی تعریفیں جسے انسان نے اب تک جانا نہیں اور سب سے پہلے اپنی زبان مبارک سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف فرمائیں گے سجدے میں گر میں جائیں گے دعا قبول ہوتی جائے گی امتی جو ہے بخش دیے جاتے رہیں گے بڑی تعداد بخش دی جائے گی جو موحد ہوگی جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا سب سے پہلے آپ کو سفارش کیے گا واہ واہ شاہ پہلے میری سفارش سب سے پہلے میری سفارش تعریف میں ہوگا کہ میں سفارش کروں اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی میں شافل ہوں مشفع اول و اول شافل ہوں و اول مشفع سب سے پہلے میں سفارش کرنے والا مجھے اجازت دی جائے گی اس سے پہلے کسی کو نہیں اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی میں اول شافل ہوں اور اول مشفع ہوں سے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب صحابہ سے تو سنیے یا جس سنتے ہوئے ایک عجیب استدلال کرنا چاہتا ہوں وان جابر رضی اللہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کے پاس تورات کا ایک نسخہ ہے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تورات کا ایک نسخہ ہے میرے ہاتھ میں تو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے فسک کر اصل اصل خاموش ہو دیکھنے کے بعد خاموش ہو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش ہوتے دیکھ کر کے حضرت عمر نے یہ جرات کر ڈالی اس کو پڑھنے لگا بجا لیا کہ وہ بھی کہیں پڑھنے لگے وجہ نہیں کرو پڑھنے لگے وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اکبر ہمارے غصے کے بدلتا جا رہا ہے وہ بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغیر حضرت عمر تورات پڑھتے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بدلتا جا رہا ہے مزاج تھا کہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو دیکھا کہ پڑھ رہے تھے چہرہ نہیں دیکھ رہے تھے حضرت ابو بکر کی بار بھی پریوں نے نگاہ اٹھا کر نہیں چل رہا ہے اس سے ناراض ہو گیا تو میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اللہ کے غضب سے اور میں پناہ چاہتا ہوں رسول کے غصے سے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے رسول جس کے اوپر ناراض ہو جائے اس کا تو یہ غلط ہے کہنے لگے رسول اللہ ایسا لگتا ہے جس کو اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ وہ ایمان کی تجدید کرنا چاہ رہے ایسا لگ رہا سی بات ہے لیکن گھبراہٹ دیتے ہیں ہم سے کتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے کانوں پر چوری ہوئی عقیدے کی کتنی خرابیاں عمل کی کتنی خرابیاں ہیں کتنے لوگ ہیں جو شرک کے سردر میں دیا ہم راضی ہو گئے اسلام سے دین ہونے ہونے کے کے اعتبار سے اور اللہ رب پر ہم راضی ہو گئے اسلام کے کے دین ہونے پر ہم راضی ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے پر ہم راضی ہو گئے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی کو دیکھا جس ہاتھ

لیکن عجیب بات یہ ہے کہ زیرو تو ہٹا ہے نمازیں کم ہوئی ہیں اوقات کم ہوئی ہیں مگر ثواب ابھی باقی ہے یعنی اگر کوئی آخری پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لے تو ثواب اسی سے اصول نکلا کہ آدمی ایک نیکی کرے تو اسے دس نیکی اچھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی دربار کا اعلان یہ اعلان کرتا ہے چلو پھر فلاح کی طرف آؤ سلاح کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ گھوم گھوم کر کے مسجد میں رہ جاتے یہ حضرت موسا ہے یہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے مخصوص نبی ہے ڈھنڈا کیا جائے ڈھنڈا جیسے بکریوں کو چراتے ہیں اور عجیب و غریب نبی ہے اور جن کی تفصیل سے ان کے واقعات قرآن حکیم میں بیان کیے ہیں کسی اور نبی کے واقعات ان کی تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ لے جائیں گے کیوں اشارہ اس بات کی طرف ہے اس امت پر وہی چھانے والا ہے جو موسا علیہ السلام کی بہت اوپر آ چکا ہے اور جتنی چیزیں ان کے اوپر آئیں جتنے امراض آئے آفتیں آئیں مصیبتیں آئیں جن جن پریشانیوں سے وہ دو چار ہوا رہی ہے اور دوا بھی وہی ہوگی جو دوا قرآن میں تحفظ کر رہی ہے دوا کہیں اور مصیبتیں کون سے ہیں جو قرآن میں بتا دیے اور دوا کیا قرآن میں اس دوا کے بارے میں بتا دیا گیا کہ نا مرض یہ ہوگا اور علاج بھی یہی ہوگا اور قیامت تک وہی ہوگا جو بتا دیا گیا نہ اس سے زیادہ ہوگا نہ اس سے کم ہوگا اور دوا بھی وہی ہوگی جو قرآن میں بیان کر دی گئی تو موسا علیہ السلام کا بڑا احسان ہے تو آپ نے اسی نبی کا حوالہ دیا کہ آج انبیاء بنی اسرائیل مجھے چھوڑ کر دوسری اتباع کرے

بارہ دنیا کی زندگی نہیں ہے چاہتا ہے کہ آپ کی عظمت کا ایک اور مثال سامنے سانس کو کشمیر حدیث پر حدیث حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان فاتاني احد فجلست من الطعام فاخذت وقلت لا افعلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال اذا اويت یہ حدیث میں ملے گی راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں زکات کا غلہ وغیرہ سامان وہ مسجد نبوی میں سٹور کیا جا رہا ہے دیتے اپنی فکر ہو بہت دنوں تک تو اس مسجد میں دروازہ نہیں ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ کو بلا کر کہا کہ دیکھو رمضان میں جو زکات لوگ دے رہے ہیں وہ مسجد نبوی میں لا کر کے لوگ رکھ دے رہے ہیں ارے کوئی چور چکا غلہ لے کر کے چلا جائے تو تکلیف ہو جائے گی لہٰذا ایسا کرو کہ سرکار کے مال کی نگرانی پر میں تمہیں مقرر کر رہا ہوں اس کی حفاظت کرو ٹھیک ہے حفاظت کرنے لگے نگرانی کرنے لگے رات ایک رات کو دیکھا فاتانی آپ کی ایک آنے والا آیا اکاہت کے ایک آنے والا آیا حضرت ابو جا کے کے کے دیکھ رہے یہ ہے اور ایک تھیلا لیے یا بھر بھر بھر بھر کر کر انجلی وہ بیگ میں ڈالنے لگا حضرت حضرت ابو ابو ہے کیا کر رہا پکڑا واپس تو کہتے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا چور جوتی کیا کر رہا ہے کہا کہ وہ گریب آدمی پریشان آج بچے مر رہے ہیں چھوڑ دیجیے چلا گیا بچوں بچوں کا رہے میں میں آئندہ نہیں آئے گا دوسرے دن پھر پھر پھر آ اور لب کر کے ڈال رہا ہے پھیلے پکڑا حضرت اب کی بار بار معاف کر کر دیجیے دوسری نہ کرنے وعدہ کے چلا گیا اب یہ ابو رضی اللہ دونوں مرتبہ اس واقعے کا ذکر نبی سے کر چکے کہا کہ اللہ کے رسول دوسری بار وہ وعدہ کر کے گیا نہیں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا آئے گا آئے گا وہ سچ مچ اگر میں پورے طرح دیکھنا شروع اور لب بھر بھر کے ڈالے حضرت ابو ہریرہ کا بیٹا اب تیرے کو چھوڑنے والی لاکھ مانگ میں جا رسول اللہ اب رسول بچ نہیں سکتا کہا کہ ایک دین کی بات بتاؤں تو تم چھوڑ دو گے کہ دین کی بات اور لوگ چھوڑ چھوڑ کہیں گے تو دین کی بات بتائے گا کہا کہ ہاں میں دین کی بات بتاؤں گا کہا کہ ٹھیک ہے بتا کہا کہ آیت المرسی کی فضیلت جانتے ہو بنے دو کہا کہ دو فضیلت بتا رہا ہوں کیا

کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول آپ کو ایک چیز بتا کر کے گیا میں نے چھوڑ دیا صحیح ہے کہ نہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا دو کا دو کا شیطان آپ نے فرمایا کہ وہ انسان نہیں تھا شیطان تھا اور بات اس نے سچ کہی اب میں اس حدیث پاک سے چند استدلال کرنا چاہتا ہوں پہلا استدلال تو یہ کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے انسانی شکل میں دوسرے شکل شیطان چوری بھی کر سکتا ہے جسے گھر میں لے جاتا ہے دوست تیسرا استدلال دین کے نام پہ اگر کوئی چور بھی بات کرے دین کی بات کہتے ہیں فلاں پروگرام میں مت جاؤ لگتا ہے کہ لوگ نام ہی کے پہلے مجھے کیا یہ حدیث معلوم نہیں یہ حدیث معلوم نہیں اگر کوئی چور بھی یہ کہے کہ میں قرآن کی بات بتانے جا رہا ہوں حدیث کی بات بتانے جا رہا ہوں تو ابو ہریرا تو چور کی بات سن لے دین کے نام پہ یہ لوگ ابو ہریرا سے بھی بڑے ہو گئے بہت عجیب و غریب استدلال ہے ہاں۔ دین کے نام پر حضرت ابو ہریرا جیسا صحابی چور کی بات سن لے یہ کرتا

نام پر بات سن کر کے فوراً نہ مان لی جائے بلکہ ابو بری نے وہ بات سن کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا نبی نے چاہے کہنا کوئی ہو میزان کتاب و سنت پر وہ حدیث وہ بات دین کی اگر پیش کرنے کے بعد اپنے ہو جائے تو لے لو حضرت ابو ہریرہ چور کی وہ بات یعنی آیت

اللہ علیہ وسلم یہ تمام فضیلت ہے آپ نے سنی اب چاہتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں آیت کریمہ سے سکتا ہوں درخل دو آیت پڑھنے یا ایوہ النبی انہا ارسلناک شاہد مبشر مدیر وداریت من اللہ بیدنی وسیلہ جب ہوں گا یہ دو آیت پر تفصیل لے کر کیا جاؤ ان حدیثوں کو بھی سمیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان دو آیتوں کی جو تشریح ہے وہ بھی لے جاؤ اے نبی اور غور سے سنیے خود عجیب و غریب استدلال ہے ہاں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا آپ رسول شاہد رسول ہیں شاہد گواہ کرتا ہے کتنا گواہی اور شاہد کا مطلب یہ ہے کہ جو معلوم ہوا آپ نے اس کو واضح کر دیا الشاہد العالم الذي يتبين بما علمه یہ میرا خیال ہے کہ میرا حافظہ اگر غلط نہیں کر رہا ہے تو یہ مفردات عام مشہور لوگ بھی ہے وہ تشریح کر رہا ہے شاید اس کو جو بات اسے بتا دیں گے پوری کی پوری بتا دیں تو آپ شاہد ہیں شاہد کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو جو باتیں بتائی وہ پوری کی پوری امت کو بتلا دیا آپ نے چھپایا نہیں اس میں ایک فرقی کا رد ہوا کہ اس باتیں چھپا دیئے آپ نے

اپنے رب کے حکم سے اللہ جگ رکھا ہوا کہیں سانپ تو نہیں ہے کہیں کوئی بچھو تو نہیں چل رہا ہے کسی بھی بات کے ہونے کا امکان ہے لیکن آپ نے جب تک آپ نہیں آئے تب تک روح کی دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا آپ نے آ کر کے یہ بتایا کہ روح کے لیے کون سی چیزیں مضر ہیں اور کون سی چیزیں مفید ہیں آپ نے آ کر کے بتایا آپ نور ہدایت ہیں ہدایت کا نور بن کر کے آپ آئے اچھا یہاں ٹھہر کر کے ایک نقطہ یہ بھی بتا دوں کہ آپ نور ہدایت ہیں آپ نور کے بنے ہوئے نہیں اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ ایک روایت پہلے پیش کرو حدیث حدیث فقرهنا وقال الظلمة أن نشق عليه فأتى قبره

تو ایک انسان جو بیمار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کو جاتا ہے عادت کرنا سننا اچھا رات میں مر گیا رات ہی میں دفن کر دیا اس کا مطلب یہ ہو کہ رات میں بھی دفن کرنا بھائی کو جائز ہے رات میں دفن کرنا اچھا صبح ہوئی فرما صبح وہ لوگ آئے رات کے اللہ کے رسول کو جس کی آپ عیادت کو جائے کرتے ہیں وہ مر گیا اور رات میں ہم نے اس کو دفن کر دیا ارے آپ نے فرمایا ماں رات تھے اور رات کے ساتھ ساتھ کیا کہ وہ کہاں ظلم اندھیرا اب اگر آپ نور کے بنے ہوتے تو اندھیرے سے نور تو کیا ہوتا ہے کہ اچھا اس کی قبر اس جانا مطلب پڑھ سکتا ہے تو حدیث کے بعد آپ سر آج مولی بات کرتے ہیں اچھا ایک نکتہ اور کہ چراغ جل رہا ہو بہت اچھی بولی نکتہ ہے زیادہ بیٹا ہو چراغ جل رہا ہو کمرے کی ساری چیزیں روشن ہے مگر آدمی اندھا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی ہدایت نہ روشنی کیا ہوتا ہےڑے کو دینے کے لیے مورے سراج کا معنی ہے سراج کا ایک مطلب ہوتا ہے سورج سراج المنیر سورج مطلب سورج اگر نکل جائے رات میں جب اندھیرا رہتا تو ستارے نظر آتے ہیں اور جیسے ہی سورج نکلا ستارے موجود رہتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے ہوتا ہے ایسا جب تک سورج نکلا ہوا نہیں رہتا تب تک ستارے نظر آتے اب نبی کی حدیث کے مقابلے میں نبی کے مقابلے میں نہ تو کسی امام کی بات مانی جائے گی نہ کسی پیر کی نہ کسی فقیر کی نہ کسی ساری کی اسی کی بات میں اس لیے کہ سورج کے آ جانے کے بعد سارے کے سارے ستارے چھپ گئے ان کی روشنی کا نظر نہیں آ رہی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے سورج بن کر کے آئے اور سورج کے نکلنے کے بعد پھر کسی روشنی کی ضرورت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے کے بعد پھر اور اور کسی طرح دیکھنا کی کی ایمان ایمان کمزوری علامت ہے نہ ہونے کی کی علامت ہے اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے محمد رسول صلی علیہ وسلم عظمت کو کو سمجھنے الحمدللہ کیری کرام رکھیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں مسلم متحدہ ریاست آندھرا پردیش میں مختلف سلسلے میں یہاں بلاتے ہیں اور اجتماع قائم کرتے ہیں ایک اہم مسئلہ میں آج آپ اللہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ تمام حضرات ہمیں ایک چیز کا وعدہ کریں کہ آپ ادا ہم شہر